حضرت سیدنا یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے اس قدر روتے کہ آپ کے ساتھ درخت اور ڈھیلے پتھر یہ بھی رونے لگتے آپ کو اس طرح بے تحاشا روتا دیکھ کر حضرت سیدنا زکریہ علا نبینا والے سلاۃ وسلام پر بھی گریا تاری ہو جاتا وہ روتے روتے بے ہوش ہو جاتا سیدنا یحییٰ نبینا والے سلاۃ والسلام مسلسل روتے رہتے ہیں یہاں تک کہ آنسو نے آپ کے رخسارے پور انوار کے گوشت کو پھاڑ دیا اور دیکھنے والوں کو آپ کی دانے نظر آنے لگی آپ کی والدہ ماجدہ نے فرمایا اگر تم کہو تو میں کوئی ایسی چیز بناؤں جس کی وجہ سے آپ کی داڑیں لوگوں کو نظر نہ آئے آپ نے اجازت دے دی حتیٰ کہ انہوں نے نمدے کے ایک ٹکڑے کو دورا کر کے آپ کے گالوں پر چپٹا دیا آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو روتے اور جب وہ نمدے آنسو سے بھیگ جاتے تو آپ کی والدہ آ کر ان کو نچوڑتی ایک دن حضرت سی اللہ نبی سلاۃ والسلام نے ان سے فرمایا اے میرے لگتے جگر میں نے تو رب اکبر سے دعا مانگی تھی کہ وہ تجھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے حضرت سیدنا یحییٰ یاحیہ علیہ نبی صلاح السلام نے کیا پیارے ابا جان جبریل امین علیہ السلام نے مجھے بتایا ہے کہ جنت اور بوزک کے درمیان ایک وادی ہے اسے وہی طے کر سکتا ہے جو بہت کثرت سے رونے والا ہو حضرت سیدنا زکریہ علیہ نبی علیہ صلاح السلام نے فرمایا بیٹے رو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں حضرت یا نبی والے خوف سے بہت زیادہ رویا کرتے تھے اور ایک ہم ہیں یہ ہم مطلب سرتا پا غفلت میں ڈوبے ہوئے ہمیں معاذ اللہ برے خاتمے کا نہ ہی خوف ہم میں نظر آ رہا ہے نہ اپنے گناہوں پر ہمیں ندامت کا احساس ہے گلا پھاڑ کر باتیں کرتے ہیں اور منہ کھول کے ہنستے ہیں ہر وقت کہے کہے لگتے ہیں کھل کھلا کر ہنستے ہیں غفلت کی انتہا ہم نے کر دی رونے والی آنکھیں مانگو رونا